حضرت قیس بن ابی غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم تاجروں کو سماسرہ یعنی دلال کہا جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے اور ہمیں اس سے بہتر نام دیا اور فرمایا اے تاجروں کی جماعت خرید و فروخت اور لین دین میں بہت سی بیجا باتیں ہوتی ہیں اور قسمیں بھی کھائی جاتی ہیں تو اس میں صدقہ ملا لیا کرو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار تین سو چھبیس